انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت تتجافا جنوبہم ان المزاجے ان کے پہلو خواب گاہوں سے جدا رہتے ہیں اس نماز کا انتظار کرنے والوں کے حق میں اتری ہے جسے رات کی پہلی تہائی کی نماز کہتے ہیں یعنی نماز عشاء جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چھیانوے یہ حدیث صحیح ہے